سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ہمیں واض و نصیحت کی اور اتنی رقت آمیز گفتگو فرمائی کہ سیدنا سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ رونے لگے اور خوب روئے بیچ میں انہوں نے یہ بھی کہا کاش میں مر چکا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کہ تم میرے پاس موت کی تمنا کر رہے ہو آپ نے یہ بات تین بار دہرائی پھر فرمایا اے سعد اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو تمہاری عمر جس قدر طویل ہوگی یا اعمال جس قدر اچھے ہوں گے وہ اتنے ہی تمہارے حق میں بہتر ہوں گے حدیث نمبر انتیس سو بیانوے مسند احمد